Assalamu alaikum students, how are you? Well, I'm fine. It's a new day and uh, beginning of a new subject. That's why I emphasize it's a new day. Every day is a new day and we learn more things every day. But today is a special day because we are starting a new subject, as you can see, Introduction to Mass Communication. A very interesting subject. We have, uh, as we have been talking uh, in other subjects as well, in different courses, you're all students of uh, communication. You have enrolled in a subject, this mass communication. This mass communication is a very special subject. As I said, very interesting. And this is the era where we are living today. This is undoubtedly, students, an era of mass communication. Well, in this subject, we would see how this mass communication has taken its birth, what are its roots, from where it originated, and how the growth of uh, this very complex and uh, very intriguing subject has uh, come about. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے what it store for all of اس میس کمیونیکیشن کے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں people are doing a lot of work and as in most branches of communication you would find there is lot of business so you see it is also economics related things as we talk about mass communication we also talk about some technologies information آفٹریکیشنکیشن there is a difference two people can talk on face to face and there are different communication but in mass communication you need to exploit some technology Mass communication is not possible without the involvement of some technology. We will talk in detail in the coming times. But uh, today, we will have an overview of uh, what this subject is. This uh, mass communication, from where it has come into being, and what is so much interesting for while there is no mass communication what the life we for while as you are listening to meet it is a case of mass communication had it not been, it would have been very difficult for me to talk to you and for you to listen to me. There would have been no newspapers. There would have been no magazines, no television, no radio, no FM. You're very used to listening to FM these days. I fully understand. Think of a time when there is no FM. What this life would have been Without all these things, which belong essentially, students, which belong to mass communication. You're talking so many people at one time. So that's why I say, and uh, not confined to me, everybody, I mean, whosoever is a student of communication, they believe that it is the mass communication which has added so much charm doctor for an expert for a حکیم homeopath so ever is an expert on health very easy for them to dock thousand with cure certain diseases and you are very must be knowing television newspaper magazines all these expertise the people are ٹی you must be careful in certain areas to be a way to prevent yourself from those very dangerous diseases. You see, what great benefit we draw from uh, this emergence of mass communication. And you should believe it, that it was not uh, like this always. Obviously, when the world knew very little about uh, technologies, sciences. The mass communication was not there. Communication was there. Communication, I believe, uh, like all the experts in this area, communication has always been there. Whenever we talk about the existence of a human being on this planet, communication has been there people have been talking to each other, not talking, if not talking, they are passing from one to another their feelings, as uh, animals do. Animals do not speak a language, but still they are capable of expressing their passion to their fellows, other animals, and in all the environment around them. There was no formal language جس طرح کہ آج ہمیں پتا ہے کہ یہ زبان ہم بول رہے ہیں آپ دیکھیں گے زبان بھی نہیں ہوگی لیکن کمیونیکیشن جو تھی وہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہوتا تھا کہ آپ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو اپنے کسی جذبے کے بارے میں یا اسے کوئی خوشی ہوئی ہے یا کوئی اس سے تکلیف ہوئی ہے تو وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کریں اور دوسرے چونکہ ایکسپیرئنس کامن ہوتے ہیں تو دوسرے جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ یہ ایک پین کی کیفیت ہے یہ ایک خوشی کا اظہار ہے جو ہے کمیونیکیشن کا تو رہا اور کمیونیکیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے جو مختلف قسم کی تھیریز کہہ لیں آپ ان کو پھر بعد میں ماڈلس کی فارم میں اور بعد میں تو پھر وہ ایک آلموسٹ لا کی فارم میں سامنے آ جاتی ہیں چیزیں ان کا اظہار کہیں نہ کہیں رہا but when we talk about mass communication we do not find mass communication in the beginning mass communication کو اپنا وجود لینے کے لیے to exist and to formulate itself mass communication اور uh, جو ہمارا یہ والا کورس اس کورس میں ہم دیکھیں گے بہت سارے زاویوں سے بہت ساری حالتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے ابلاغ کا جو ایریا ہے یہ والا ابلاغ عامہ اس کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں جس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں میس کمیونیکیشن کا ایک فہم ہو گیا ہے ہمارا ادراک ہو گیا ہے اب ہمیں اب نا we can claim that we understand what this mass communication is from an ordinary understanding of you see every person can understand well this is mass communication with common knowledge but as all we student we need to understand this in very proper fashion and after this course I think broadcasting psyche of communications this is related one way or other with this mass communication my name is Shaukat Ali and students I have be area of communication for the last few with media the electronic media and then teaching what we are doing this course is a three course and we will have forty five sitting system of us there will be no change format upper exam and uh, it would be also at the midterm like uh, after 22 or 23 lectures we will go in the midterm and then we will be talking about uh, what we would be learning would be meant for the final exam and for the midterm we will also have uh, some assignment uh, I will try to have a very interesting assignment for you but first we will cover some distance uh, before we go for the assignment or the midterm obviously and here Uh, we begin this uh, mass communication, introduction to mass communication? Well, we first uh, try to find the existence of communication. Mass communication found its birth from communication. The communication existed before it was converted in fact it has this area of mass communication the very early days نا this is just what the experts believe the very early days this no formal language جس طرح آج ہم ایک زبان بولتے ہیں ایک زبان میں بات کرتے ہیں شروع کے دنوں میں ایسا کچھ نہیں تھا زبان لینگویج اس طرح سے ایگزٹ نہیں کرتی تھی جس طرح آج ہمارے پاس یہ زبان ہے اور ہم تقریباً کوئی بھی جذبہ ہو اس کو بیان کر دیتے ہیں کیسے کیسے خوبصورت شاعر ہیں سائنٹیفک باتیں ہوتی ہیں یہ ساری زبان کی مرہون منت ہے لیکن شروع میں زبان کا وجود ایسا نہیں تھا خیال ہے کہ انسان شروع شروع میں کچھ ایسی آوازیں نکالتا تھا جس سے اس کے کسی فیلنگ کی پہچان ہوتی تھی جیسے بھی ہم نے کہا کہ کسی خوشی کی فیلنگ کو کسی غم کی فیلنگ کو کچھ اس طرح کی چیزوں کے اور انہی آوازوں نے آہستہ آہستہ چونکہ وہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس میں آتے گئے سارے لوگوں کے جیسے انہی آوازوں نے کچھ ایسی شیپ لے لی کہ ان آوازوں نے بدل کر کوئی زبان کا روپ دھار لیا یہ ایک ہائپوتھیس بھی ہے اور دس از ہاؤ وی بلیو جو ابھی تک ہمیں نشانیاں ملی ہیں کمیونیکیشن کے شروع کے دنوں میں بہت مشکل ہے یہ پتا چلانا کہ انسان کا شروع کا زمانہ کیسا تھا کیوں سوچئے ہمیں بہت ساری چیزیں تاریخ سے ملتی ہیں جیسے ہم تاریخی واقعات جو ہیں وہ تاریخی کتابوں سے پڑھتے ہیں ہمیں کچھ سائنس کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر اور کچھ نہیں ہے تو جو پرانی تہذیبیں ہیں سویلائزیشن اور مائنچ اور ایجپٹ کی اور روم کی جو پرانی تہذیبیں ہیں جن کے روئنس ہمیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ملتے ہیں اور یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ سارے کے سارے چھ ہزار سال پرانی اس سے پرانی کوئی نشانی نہیں ملتی جبکہ انسان کا وجود جیسا کہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ انسان کا وجود جو ہے وہ بہت پرانا مطلب آپ یہ کیجیے لاکھوں سال پرانا ملینس آف ایئرس لیکن ہمارے پاس کچھ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہسٹری میں کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ یقین سے کہہ سکیں کہ آج سے ایک لاکھ سال پہلے انسان اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا تھا اور کمیونیکیشن کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اویلیبل تھیں اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کیوں یہ ریکارڈیڈ ہسٹری ہے ہی نہیں جب ہسٹری نہیں ہے تو کے بعد ہم صرف قیاس کر سکتے we can only have this life in the sense of communication what it have been when we talk about very starting days of communication but one thing is been was there it not not have come a different shapes یہ کسی نہ کسی اپنی ایک اوریجنل فارم میں کسی نہ کسی فارم میں موجود تھی اس کے بعد اس نے مختلف شکلیں اختیار کر لی اور جب ریکارڈیڈ ہسٹری کا ٹائم آیا students at the time when human having history recorded communication was very advanced. For instance, language was there. And uh, the knowledge of uh, so many things like uh, the usage of metals and the living of societies, a bit of a culture, and traveling, little bit of traveling and wars uh, between tribes. Mankind was known to all these things when it started having this recorded history, and the communication level was uh, quite high as compared what we can think of the very starting days of human life on this planet. Language اس کے بعد موجود تھی جب لینگویج موجود ہے لینگویج اچھا ایسی نہیں تھی جیسے ہم لفظوں میں آج کل کہہ دیتے ہیں جیسے آج کل ہم بہت بڑے محاوروں میں بات کر لیتے ہیں اور بڑی سوفسٹیکیشن کے ساتھ اور زبان کی تمام تر جو ہمارے اختیار میں ہے زاویے اس کو استعمال کر کے ہم اپنے جو اظہار ہے اس کو بڑا مؤثر بنا لیتے ہیں شروع میں زبان ایسی نہیں تھی اور زبان اس طرح سے تھی بھی نہیں ان لفظوں کے ساتھ ان محاوروں کے ساتھ اس گرامیٹک انداز میں نہیں تھی آ, کچھ کچھ ایسے آثار اویلیبل ہیں کہ جب شروع شروع میں زبان تھی تو اس کے لکھنے کی کوئی ترتیب نہیں تھی آپ چاہیں تو اس کو دائیں طرف سے لکھ لیں آپ چاہیں تو بائیں طرف سے لکھ لیں آپ چاہیں تو اوپر سے نیچے لکھ لیں وہ ایک وہ اظہار شوق کا برملا بس کچھ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز اب اس کا اظہار کرنا ہے اس کا کسی طریقے سے تو جیسے مرضی میں اس کو لکھ لکھنے کے لیے جو بھی زبان کا سائنس کی فارم میں جیسچرز کی فارم میں اور کچھ لفظوں کی فارم میں جو دستیاب تھی زبان اس کے لکھنے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں تھی تو اظہار کیسے ہو اب زبان آپ یوں سمجھیے کہ صدیوں کی کوششوں کے بعد زبان کا وجود آ چکا ہے اب کیسے کمیونیکیٹ ہو اور کس طرح وہ آگے چلے شروع میں جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پتھروں کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی تو پتھروں کے اوپر مٹی کے ڈھیلوں کے اوپر یا کچھ اور ایسی چیزیں ان کے اوپر کچھ نشان بنا کے اپنی طرف سے وہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ ہو کوئی سمبل ہو کوئی وہ ہو وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا اور اس طرح وہ جو کمیونیکیشن کی جو فارم تھی وہ بڑھتی چلی بہت اس کی تاریخ جو ہے وہ وہ ہمیں ایسے ایریے میں لے جاتی ہے جہاں ہم صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں we can only think of this situation that it would have taken or resumed this path to travel along and resume different shape before it settle down somewhere some لیکن جو پرائمری بات ہے وہ یہ تھی کہ انسان کا یہ شوق بہت رہا انسان کو انسان کا یہ بڑا اسٹرانگ سینٹیمنٹ رہا کہ جو جو وہ کہنا چاہتا ہے اظہار وہ کچھ ایسا کرے کہ دوسرے انسانوں تک پہنچے ابھی ہم اس کورس میں اس, اس کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایسی کیا بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے پہ انسان انسان کی جو انسان کو جو فرق کیا گیا دوسرے کریچر سے دوسرے جانوروں سے کسی اس طرح سے زندہ چیزوں سے اس میں فرق میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ انسان کی جو کمیونیکیشن کی انسٹنکٹس ہیں they are stronger than other animal makes you a human being that distincts you from other animal because the instinct of communication is very strong and for centuries and from the very times when the life was the human life man had been striving to improve its communication. Because, as we will study shortly, so many things were linked with communication. Had there not been any communication, the life would not have developed this way. The growth of life is because the communication system were developed, whatever the form uh, they were in his develop and they help each other to make overall growth مینیز چاکرینگ دے وائنس weaken away and message or they can see what it is. It would communicate to them. Instead of seeing a blank stone, if you are finding a stone marked with certain symbols, signs, something, you would stop there and you would see what it is. That were the initial days of communication to other human beings from one source. So so, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو خمیر ہے کمیونیکیشن کا یہ کس طریقے سے وجود میں آیا اس خمیر کے بننے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد ہی اس کی جو ڈفرینٹ فارمس تھیں وہ سامنے آئیں لیکن پرائمری بات یہ ہے اسٹوڈینٹس کے ایک نکتہ تو رہ گیا وہ کیا ہے کہ وہ بات رہ جاتی ہے ساری باتوں کے بعد کمیونیکیشن ہے کیا پہلے ہم اس کو تو سیٹل کر لیں ابھی ہم talking about so many things اس کی جو ایک بہت عمومی very generalized definition of communication is is that it the movement of a message from one point to another you may call from sender specific communications then when we talk to communication لیکن عمومی طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں اس کی کمیونیکیشن کی ابلاک کی اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک پیغام کا کسی ایک نقطے کا کسی ایک ایسے پیشن کا کسی ایک انسان سے کسی دوسرے انسان تک پہنچنا جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کے جس کے لیے آپ کو ایک کوئی چینل بھی چاہیے ہوتا ہے جس کے تھرو وہ میسج جو ہے وہ وہاں سے چلا جائے جیسے ہم بات کرتے ہیں جیسے دو آدمی بات کر رہے ہیں تو پھر ایک آواز کا چینل بن جاتا ہے یو نیٹ اگر آواز نہیں ہوگی تو آپ جتنا مرضی بھلے سے کہتے رہے آپ کی وہ بات دوسرے تک پہنچ نہیں سکے گی so you need to have a channel تاکہ آپ کا جو میسج ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ جائے یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت عمومی تعریف ہم اس کی بنا لیتے ہیں اس کی بنیاد پہ پھر ہم اس کی مختلف فارمز میں داخل ہوتے ہیں اب کمیونیکیشن کی ویسے تو بہت ساری فارمز آہستہ آہستہ جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو یہ بہت سارے فارمز میں جو ہے مختلف کورسز میں آپ اس سے بہت واقف ہوتے رہیں گے کیونکہ ہر دفعہ ایک چھوٹا سا گرے ایریا ہوتا ہے جس میں آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکیپ کے طور پہ دیکھتے ہیں کمیونیکیشن ایک تو دو انسانوں کے درمیان ایک تو کمیونیکیشن انسان کی اپنے ساتھ بھی ہوتی ہے اور آپ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں انٹرا کمیونیکیشن جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں جیسے آپ سوچتے رہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں آپ ایسا جب خواب دیکھتے ہیں تو you are in fact communicating to yourself سوچتے ہیں آپ اکیلے بیٹھ کے پارک میں جاتے ہیں کئی باتیں سوچتے ہیں تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ سیلف کمیونیکیشن جو اس طرح سے آپ کرتے ہیں انٹرا کمیونیکیشن بہت کرتے ہیں سوتے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک ہے انٹر کمیونیکیشن انٹر کمیونیکیشن میں انٹر ہونے کے بعد ہم اس کے مختلف ایریاز میں چلے جاتے ہیں جو ذرا کمپلیکس سے ہیں انٹر کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اس میں انسان ہم نے شامل کر لیے ہیں اسے ابھی کیونکہ پہلا ہمارا سٹنگ ہے اس میں اور چیزوں کے ساتھ بھی یعنی جب ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہو اس کو پھر ہم انٹر کمیونیکیشن کہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ more than one person When more than one person is involved in communication, we simply refer it as intercommunication. Intercommunication has got its own categories. ایک انسان بہت سے انسانوں سے بات کر رہا ہوتا ہے آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ایک آدمی پارٹی کا صدر ہے وہ سارے لوگوں سے بات کر رہے یا کمپنی کا چیئر پرسن ہے وہ بات کر رہے اس کی ایک کمیونیکیشن ہے پھر ایک گروپ کمیونیکیشن ہوتی ہے سارے لوگ تقریباً ایک جیسے ہی اس میں ہوتے ہیں جیسے اسٹوڈینٹس ہیں جیسے کسان ہیں سارے وہ ایک گروپ کی فارم ہے سارے لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں گروپ کمیونیکیشن میں ہوتی ہے اور اس طرح بہت ساری فارمس ہوتی ہیں پھر ہوتا ہے میس کمیونیکیشن میس کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی جو بات ہے ہم کمیونیکیشن کے لوگ عام طور پہ اس کو میسج کہتے ہیں اور ہم میسج ہی کے حوالے سے ساری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میسج ہے وہ ایک انسان سے یا آپ یوں سمجھ لیے کہ بہت لمیٹڈ سورسز سے بہت ہی انلمیٹڈ آڈینس کے لیے جاتا ہے ایسے کمیونیکیشن کے معاملے کو ہم لوگ میس کمیونیکیشن کہتے ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے یہ مردوں کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے جی یہ یہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز کے لیے ہے یا یہ ساری دنیا کے آ, کسانوں کے لیے ہے یا ساری دنیا کے فیکٹری پر ایسے اس میں کوئی تخصیص نہیں وہ جو پیغام ہے وہ کراس سیکشنز میں جا رہا ہے سارا اس میں it's meant for every person آپ ریڈیو سے گانا سن رہے ہیں مینٹ فار ایوری پرسن وہ آپ چاہے بھلے سے جتنے مرضی بڑے افسر ہوں آپ اپنے آفس میں سن رہے ہیں یا آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے سن رہے ہیں یا اپنی ٹیکسی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں it's a case of mass communication اور اب ہم بات کریں گے اسٹوڈینٹس کے جو اتنا ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن جو ہے کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے communication Latin word communist communist means اب تو آپ کو پتا ہے کہ لیٹن جو ہے وہ متروک ہو گئی ہے obsolete language and no one speaks Latin, but you see some of the great work was done in Latin language and still uh, we have taken some terms from the Latin language, even in sciences you would find in chemistry, you would find uh, some Latin symbols, Latin words and here in communication we have also obtained this from Latin communists, well this means commonness, uh, something common among people. It is from there that the word communication has found its origin. Latin word میں والا تھا اس کے بعد اس کی جو تھی وہ بہت سارے بڑھ گیا اور جیسا ہم نے کہا کہ اس کی جو ایک عمومی سی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو میسج ہے message from sender to receiver through channel ایک بہت آرڈینری طریقے سے بہت جنرلائزڈ طریقے سے ہم اس کو جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ شروع شروع میں جب ایک لینگویج کا کسی نہ کسی فارم میں جب وجود آ گیا تو کمیونیکیشن اس فارم میں شروع ہو گئی اب جب تھوڑی سی کمیونیکیشن شروع ہوئی اسٹوڈینٹس اس میں ایک بڑا امپورٹینٹ پوائنٹ آیا سامنے کہ اب اس کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے یہ صحیح ہے کہ فار لانگ لانگ ٹائم انسان کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں کہ کس طرح اب اب زبان آ گئی یا کچھ سمبل آ گئے اور وہ سمبل کامن ایکسپیرینس میں بھی آ گئے کہ اس سمبل کا یہ مطلب ہے کافی سارے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس سمبل کا یا اس طرح کی لائن لگا دی ہے جیسے بھی لینگویج شروع میں ہوئی اس کا یہ مطلب ہے اب یہ ہو گیا اب کچھ لکھنے کو چیز نہیں ہے پتھروں پہ لکھ دیا کندا کر دیا دیواروں پہ اب جب آپ پتھروں پہ لکھتے تھے تو یہ بہت مشکل کام بہت ہی مشکل کام کہ آپ وہ پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں آج کل تو آپ کمیونیکیشن کو آج کل موجودہ فارم میں دیکھتے ہیں نا بڑا آسان ہے صبح دروازہ کھولا تو سامنے اخبار پڑے ہوتے ٹی وی آن کر لیا تو جون سا مرضی آپ چاہیں چینل جس طرح کا اسپورٹس کا چاہیں کوئی چاہیں فوراً ہو جاتے وی شوڈ بلیو کہ in the beginning it was far from here message آپ نے لکھ بھی لیا آگے کیسے پہنچائیں انسان بہت لمبا عرصہ اپنا سر ٹکراتا رہا اس چیز کے ساتھ کہ کچھ ایسا اس کے ہاتھ لگ جائے کہ وہ بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے شروع شروع میں جو جو کاغذ آج ہم دیکھتے ہیں ایسا کاغذ نہیں تھا مختلف چیزیں آزمائی جاتی تھیں ہم اگلے کچھ جو ہماری سیٹنگز ہوں گی اس میں ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں تھیں انسان نے جو ٹرائی کی جس کو وہ اپنی فہم میں کاغذ ہی سمجھتا تھا کہ کاغذ ہے لیکن وہ کچھ ایسی ایسے تھے paper we are familiar with today اوپر something like where they could write something and the man was able to carry whatever on those thing from one place to another پھر بہت گریجولی آج سے خیال ہے کہ آج سے کوئی سات آٹھ ہزار سال پہلے کاغذ جو تھا وہ Egypt the trace is the historical paper where you cite something was available there are traces thing was also available but there are clear available available people was those those matter پرد وٹ ایورینگویج دے ہیگز not paper what you can prove and only very few not to see book but some writing available on those substance then سیویلابل to write something for the purpose of sending it from one place to another and this to بالسٹ کمیکشن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسا کہ بھی ہم اس کورس میں دیکھیں گے اور اس کے لیے الگ سے بہت ڈیٹیل میں ہمارے پاس سیٹنگ ہوگی پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کے اوپر لکھتے لکھتے مختلف چیزوں سے انسان پرنٹنگ سے آشنا ہو گیا جس طرح زندگی میں انسانی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں آئیں کچھ چیزیں اس نے دریافت کیں کچھ اس نے ایجاد کیں بہت ساری چیزیں اسی طرح ایک دن ایسا بھی آیا جب انسان پرنٹنگ سے واقف ہو گیا تو پرنٹنگ پرنٹنگ کے آنے کے بعد students the pace of communication was increased many fold اس سے پہلے جو کمیونیکیشن کا لیول تھا بہت زیادہ ہسٹری میں اگر ہم ٹریس کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ it was very slow as compare to communication later. I I not not today. Today آج کل تو وہ آپ کے جو موبائل ہیں وہ کمیونیکیشن کی کسی لمٹ کو جانتے ہی نہیں وہ لیکن میں بات کروں کچھ عرصہ پہلے کہ جب آپ اس کی ہسٹری ٹریس کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی پرنٹنگ سے پہلے اور پرنٹنگ کے بعد ہم صرف ان دو کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ کے بعد جو کمیونیکیشن تھی وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی the pace of communication was in manifold more than what it was before printing so printing in fact created a difference in communication ہم یہ دیکھتے ہیں کہ uh, اچھا پرنٹنگ کی بھی کئی فارم ہیں uh, ہم پرنٹنگ کے الگ سے ایک چیپٹر میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے ایک تو پرنٹنگ پریس ہے نا جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پرنٹنگ پریس لگ گیا تو چلو پہلے زمانے میں پرانا سا ہوگا لیکن پرنٹنگ کی بھی کئی فارم تھی پرنٹنگ پریس ایک اور چیز تھی اور پرنٹنگ اور چیز تھی مثلا مطلب پرنٹنگ پریس تو کوئی پندرہویں صدی میں ایجاد ہوا گوٹن برگ نے آپ کو اس کا اندازہ ہوا کہ جرمن جو تھے گوٹن برگ گولڈ تھے سونار تھے دیکھیے وہ سونار تھے انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس انہوں نے ایجاد کیا but the people were knowing what printing is before the printing press was invented so printing is different and printing press is different printing کا جو پہلا فارم تھا اس میں بلاک پرنٹنگ تھی یعنی آپ ایک بلاک بنا لیتے تھے and again the credit goes to the Chinese in this sense in block printing ایک بلاک بنا لیتے تھے اور اس کو آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہوتی تھی سے پیپر یا جو پیپر کی جو بھی فارم ہوتی تھی آپ اس بلاک کو اس کے اوپر کرتے تھے تو اس طرح وہ پرنٹ ہوتا جاتا یو آر رائٹنگ کہ جب ایسا تھا جب ہاتھ سے لکھنے کا زمانہ تھا پرنٹنگ سے پہلے کا کتنی مشکل ہوا کرتا تو بلاک پرنٹنگ جو تھی اس کے آسار ہیں شروع شروع میں پھر پھر ایک ریفائن ہوتے چلے گئے شروع شروع میں بڑے بلر سے تھے ان کا جو امپریشن آتا تھا وہ اتنا شارپ نہیں ہوتا تھا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے آج کل تو خیر بہت ڈفرینٹ ہو گیا اس بہت بلر سا ہوتا تھا بٹ اسٹل اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی اچیومنٹ پرنٹنگ جو تھی اس نے اس سلسلے میں پروگرس کی تو اسٹوڈینٹس یہ تو ایک ایک بہت ہم ایک اوور ویو جیسے کہ اس کا لے رہے تھے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح اپنے مختلف فارمز میں سے نکلتے نکلتے جو تھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ پہنچ گئی اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم پھر دیکھتے ہیں ہم جو اصل بات کر رہے تھے ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے کہ ایسے انسان کو کیا ضرورت پڑتی جو اس کو کمیونیکیشن کے بارے میں کہتی ہے اس کو فورس کرتی ہے there are certain things which in fact communication ایسے کون سے فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے پھر کمیونیکیشن نے اتنی ایڈوانسمنٹ کی جتنی شاید کم از کم میرا ماننا تو یہی ہے کسی اور سبجیکٹ میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی جتنی کمیونیکیشن کیونکہ باقی سارے سبجیکٹس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ از بیکاز آف کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن کے مرہون منت ہے سارے سبجیکٹ سے اگر کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو اگر آپ آج سے اگر فرض کریں گے چار ہزار سال پہلے آپ نے ایک میتھمیٹکس کا فارمولا بنایا ہے تو وہ کبھی آگے نہیں پہنچتا وہ جنہوں نے بنایا انہیں کے زمانے میں ہوتا وہ مرکب گئے ہوتے تو کسی کو آگے پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا تھا وہ کیسے آگے پتا چلا because communication was available so communication as a subject has something to great اسی لیے ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ہم کچھ فیکٹرز کا ذکر کریں گے ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اسٹوڈینٹس جو انسان کو کمپیل کرتے ہیں کہ آپ کمیونیکیشن کی طرف آئیے لیکن ہم کچھ چند پوائنٹس کا ذکر یہاں پہ کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہے جو انسان کو فورس کرتی ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کے لیے کتنی ضروری ہے وہ ہے survival well human survival would not have been possible without communication very difficult for an individual to his life and for generation without communication یہ اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو سیکھے کمیونیکیشن کو استعمال کرے کچھ ایسی چیز ہو جو کمیونیکیشن میں اس کی مدد کرے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا سروائول منسلک ہے سروائیو ہی نہیں کر سکے گا وہ زیادہ عرصہ رہ ہی نہیں سکے گا اس کی جو نسل ہے وہ برقرار شاید نہ رہ سکے اس وجہ سے اس فارم میں جس فارم میں وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک انسانی فارم میں رہے عقل شعور کے ساتھ رہے وہ گفتگو کرے وہ اپنی باتیں دوسروں تک پہنچائے اس فارم میں تقریباً اس کا وجود جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا اگر کمیونیکیشن نہ ہو اتنا اسٹرانگ فیکٹر ہے چونکہ انسان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ مل کے رہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ اکیلے اس کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے جو سروائول کا فیکٹر ہے یہ سب سے فارم ہے جس نے کمیونیکیشن کو کمیونیکیشن کے فروغ میں بہت بڑا رول پلے کیا کوپریشن یہ ہم مختلف کیٹیگریز میں چونکہ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان سارے فیکٹرز کو کوپریشن کا فیکٹر یہ سروائول سے قریب تر ہے کہ انسان دوسروں سے کوپریٹ کرتا ہے دونوں صورتوں میں یا تو اسے کوپریٹ کرنا پڑتا ہے یا یہ اس کی ایک خاصیت ہے it may be a property of human kind to cooperate with others generally or under compulsion they have to cooperate with each other and for cooperation you need something like communication. Some communication. If there is no communication, I tell you there is no cooperation. The two people cannot cooperate with each other if communication is not available to them or if there is no communication. The next compelling point for the people to keep communication is understanding of the relationship. The mankind lined I the people brother this is a you move آؤٹ سائڈ the family you would find different people this person is for this purpose this purpose this is a teacher this is a farmer, and this person is uh, for this. You all have a relationship. If you are not able to identify a relationship or mark a relationship with other people, any other person outside your entity has some relation with you. Either the person is your brother, the person is your sister, the person is your father, mother, the person is your son, and person is your friend. یا دشمن یا کچھ بھی ہو کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ اس بندے کو جانتے ہیں ایسا ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس آدمی سے میرا کوئی کسی طرح سے مجھے پتہ ہی نہیں کیا ریلیشن شپ ہے آپ کا ایک ریلیشن شپ اگر آپ اس کو نہیں بھی جانتے تو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ آپ کے لیے اجنبی اس کا ایک نام تو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ اجنبی ہے سو ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ تو استوار ہو گیا آپ کا اس کے ساتھ all this is possible because of communication اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن کی فیسلٹی نہیں ہو تو آپ کے لیے ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا ریلیشن شپ سے ہٹ کے اور کوپریشن سے اور سروائول سے ہٹ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ایریا انفلوئنس کرنے کا یا پرسویٹ کرنے کا پرسویشن جو ہے یہ انسان کی جبلتوں میں شامل انسٹنگس میں شامل ہے کہ آپ کسی کو پرسویٹ کریں جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مدر ایک چھوٹے بیبی کو پرسویٹ کرتی ہے چھوٹے بچے کو آپ پرسویٹ کرتے ہیں آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے آدمی کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ کام کرے اگر یہ والا فیکٹر کمیونیکیشن میں نہیں ہو انفلوئنس کرنے والا یا پرسویٹ کرنے والا تو آپ ذرا سوچئے کہ جو دنیا کی کیفیت ہے وہ کیسی ہو شاید آپ دن میں کئی دفعہ اپنے دوسرے جو جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے ان کو یا تو آپ انفلوئنس کرتے ہیں یا آپ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں آپ کسی کو پرسویٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے یا کوئی آپ کو پرسویٹ کرتا ہے اور یہ شاید دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا مگر کمیونیکیشن کی وجہ سے ایسا پاسبل ہے اور یہ ایک جیسے ہم نے کہا کہ اسٹرانگ ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کریں ایک اور کیٹیگری جو کمیونیکیشن میں بڑی اسٹرانگ ہے وہ ہے پار اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بعد میں انسان نے ڈسکور کیا انسان کے شروع سے جب کمیونیکیشن کا ایک ایریا بنا تو اس میں اس کی ایک بڑی اسٹرانگ خواہش تھی کہ وہ پار گین کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان اس پلانٹ پہ اپنا ظہور رکھتے ہیں generally we have seen the people who good communication they execute their plan well اگر ان کا کمیونیکیشن لیول اچھا ہے so you can achieve the par ایک پار حاصل کرنا ایک بڑی ہیومن انسٹنگ میں ہے ساری ہیومن اسٹرگل میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پار حاصل کرنا فیزیکل پار ہو اکنامک پار ہو پولیٹیکل پار ہو انٹلیکچوئل پار ہو پار کی بے شمار فارمس ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یہ پار آپ کے پاس ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یقین ہے کمیونیکیشن چاہیے آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے آپ کو اس کمیونیکیشن کا فہم آپ کا بہت اچھا ہے آپ کی اس کی پرسپشن اچھی ہے آپ کی وہ پریکٹس اچھی ہے and you are in position کہ آپ جو ہے وہ پار حاصل کر سکیں سوشل نیڈس کا ایک ایریا ہے again is as strong as all other areas we have classified social needs کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اکیلے اپنی زندگی گزار لے اپنی ضرورتوں کے حساب سے فرض کریں کہ اس کو اور کوئی کام بھی نہیں ہے اس کی جو انسانی ضرورتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انسان دوسروں سے مدد لے مثلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی ساری زندگی خود گزار سکے وہ خود ہی کوکنگ بھی جانتا ہو خود ہی ویونگ بھی جانتا ہو خود ہی کلٹیویشن بھی جانتا ہو خود ہی وہ کسی انڈسٹری کو بھی رن کر رہا ہو خود ایسا ممکن ہی نہیں انسانوں کے درمیان کاموں کی مختلف تقسیم پائی جاتی ہے کچھ لوگ کوئی کام کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں پھر then they they they have their their social social needs needs according to cut them اور اس کے وہ کام کرتے ہیں تو یہ سارا پاسبل ہو جاتا ہے کمیونیکیشن سے اگر کمیونیکیشن نہ ہو تو بڑا مشکل ہے کہ میں کسی کو یہ بتا سکوں کہ میری ضرورت کیا ہے تاکہ اگلا وہی کام کرے جس کی مجھے ضرورت ہے اگر میں یہ نہ بتا پاؤں میں یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو بڑا مشکل ہے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ وہ کام کرے یا فرض کریں کہ دوسرے کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ مجھے جب تک یہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے سروائول کے لیے کوپریشن کے لیے ایون ریلیشن شپ کے لیے تو یہ کمیونیکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا ایک اور ایریا ہے بڑا امپورٹینٹ انفارمیشن کا یہ انسان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ the person should remain informed آج بھی اور صدیوں پہلے بھی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو انفارمڈ رکھا جائے یا وہ انفارمڈ رہے اس کو یہ پتا چلے کہ یہ آ, یہ چیز ہو رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ یہ چیز ہے فلاں چیز وہاں پائی جاتی ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہو وہ انفارمڈ رہے کیونکہ اس کے انفارمڈ رہنے سے ہی بہت سارے دوسرے ایریا جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے ساتھ وہ ممکن ہو پاتے ہیں جیسے کوپریشن جیسے ریلیشن شپ جیسے اور بہت ساری چیزیں یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوتی ہیں جب وہ انفارمڈ رہے تبھی تو اتنی بڑی دنیا بنی ہوئی ہے انفارمیشن کی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اسی کی ہی ایک رستہ ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کے تھری ذریعے ساری انفارمیشن جو ہے لیکن ہمارے جو ہیومن انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے جو انفارمیشن ہے جو انسان چاہتا ہے for par for persuasion for cooperation for relationship all those things اس میں یہ ضروری ہے اسٹوڈینٹس کہ وہ بہت انفارمڈ uh, رہے اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس جب ہم اس کا ایک بہت براڈر ویو لے رہے ہیں کمیونیکیشن کا اور میس کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بہت ہماری ہمارا یہ جو ہماری جب ملاقات رہے گی اس کا ایک فارمیٹ ہے ہم کچھ بات کرنے کے بعد ہر سبجیکٹ کی کچھ خاص مخصوص لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹرمز کہتے ہیں ٹرمینالوجی ہوتی ہے ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہے if you know the terminology better you are in position to communicate better تو ہم نے اس کا فارمیٹ ایسا رکھا ہے کہ آپ سے تھوڑی گفتگو کے بعد جب جانے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو آپ کے ساتھ مختصراً ایک دو باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کر لی جائیں جن کو ہم ٹرمز کہتے ہیں ٹرمینالوجی کے اوپر ہم بات کر لیں تاکہ آپ کا جو کمیونیکیشن لیول ہے as you use those terms آپ کا جو آپ کو یہ فیل ہو کہ you are a very strong footing mass communication کے حوالے سے بہت ساری ایسی ٹرمس ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی جو میس کمیونیکیشن کی کمانڈ ہے وہ بڑی ساؤنڈ ہو گئی ہے ویسے تو میس کمیونیکیشن کے لیے پڑھنے کے لیے بہت میٹر اویلیبل ہے اور آپ کو لازمن پڑھنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہی آپ کی جو میس کمیونیکیشن کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا اور جیسا ہم نے اس کی ایک براڈ اوور ویو میں محسوس کیا کہ کتنی جگہ پہ زندگی میں ہمیں یہ کام آتا اس کے بہت سارے فیلڈز ہیں جیسے انفارمیشن کا بھی ہم نے بات کی جیسے نیوز ورلڈ ہے کتنی بڑی دنیا ہے خبروں کی because of communication public relations اتنے انسانوں نے آپس میں تعلقات بنائے ہوئے ہیں کارپوریٹ لیول پہ ہیں کمپنیز لیول پہ ہیں آرگنائزیشن لیول پہ ہیں قوموں کے درمیان ہیں انسانوں سے یعنی ون ٹو ون سے ہٹ کے قبائل کے درمیان ہے سوسائٹیز کے تو یہ سارا جو پبلک ریلیشنس کا ایریا ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ سارا اس کا ایک ایریا ہے اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ دیکھیے کتنا بڑا ایریا ہے میس کمیونیکیشن کا اتنے اشتہار ہیں جو کمرشل پرپز کے لیے آپ کو دکھائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ میس کمیونیکیشن کی وجہ سے زندگی میں رنگ بہت بہت کلر ایڈ ہو چکے that is why it's very interesting subject تو جانے سے پہلے ہم لوگ پھر آتے ہیں اپنی جو ٹرمینالوجیز ہیں اس میں الفابیٹک آرڈر میں چونکہ یہ ٹرمز اسٹوڈینٹس اویلیبل ہوتی ہیں تو ہم ان کو الفابیٹک آرڈر میں ہی ہم اس کو دیکھیں گے تو پہلی جو ٹرم جو ہے جس کے ساتھ ہم فیملیئر ہوتے ہیں آج وہ ایپسلوٹ ایتھکس ایتھکس تو آپ سمجھتے ہیں ایتھکس کا ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے جب آپ میس کمیونیکیشن کی پریکٹسز میں جاتے ہیں جب آپ ریڈیو پہ ہیں جب آپ اخبار میں ہیں اور بہت سارے ایریاز جو میس کام کے ہیں جب اس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایتھکس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ایتھکس ہے جس سے آپ نے ڈیویٹ نہیں کرنا ہوتا ہے نا آپ کچھ ایتھکس کو جانتے ہیں جیسے سچ بولنا چاہیے آپ میس کمیونیکیشن میں آپ سچ بولتے ہیں اس سچ میں کبھی کبھی کچھ تھوڑا بہت آپ گرے ایریا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے when we see absolute ethics this means کہ ایتھکس کا جو یہ والا کوڈ ہے خاص طور پہ جب مذہبی معاملات کا ذکر آتا ہے یا بعض سوسائٹیز میں جو کلچرل ویلوز کی بات ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ اس میں ایتھکس میں کسی قسم کا گرے ایریا نہیں ڈھونڈ سکتے آپ اس میں کوئی مذاق نہیں کر سکتے کوئی آپ اس میں جوک نہیں بتا سکتے totally code of a areas so this is that ethics this refers to this area where you do not have room students اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں ہم اور ٹرمز کی بات کرتے رہیں گے جو جو ہم uh, مختلف ہماری آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آج آپ نے دیکھا ایک اوور ویو ہم نے لیا ہے کہ میس کمیونیکیشن جو ہے یہ کس طرح اس کا اوریجن ہوا کمیونیکیشن کا کس طرح یہ میس کمیونیکیشن میں آیا کس طرح پرنٹنگ کی بات ہوئی ہے کس طرح پتھروں پہ لکھنے کی بات ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں بہت سارے ابھی ہم نے جو جو کہا پرسویشن ریلیشن شپ اور پار حاصل کرنا انفارم ہونا کوپریٹ کرنا ریلیشن شپ رکھنا all because of communication in coming days we will continue talking in various other area communication students till then is خدا حافظ